حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس عورت کی عقل میں کوئی کمی تھی اور مذکورہ بالا کے ہم مانا بیان کیا سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو انیس